ہاں وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے پھر جنہوں نے حد بھر کی برائی کی ان کا انجام یہ ہوا کہ اللہ کی آیتیں جٹلانے لگے اور ان کے ساتھ تمسخر کرتے